ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا قریب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے کہا عرفہ کے دن لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے بارے میں شک میں پڑ گئے تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں ایک برتن بھیجا جس میں دودھ دہا جاتا ہے آپ عرفات میں وقوف کرنے کی جگہ پر ٹھہرے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا جبکہ لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چھتیس